وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عائش و عشرت میں اترانے لگی تھیں یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ لے لینے والے آپ کے رب اے نبی کسی ایک کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے ہم تو بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سرکشوں کی بستیاں نشان بن گئیں اہل مکہ کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل کر کے اترا رہے تھے اور سرکشی اور بڑائی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے تھے نبی کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی روزیاں کھاتے اور اللہ کی نمک حرامی کرتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ آج کوئی ان کا نام لیوا اور پانی دیوار نہیں رہا جیسے اور آیت میں نحل کی ایک سو میں اللہ نے فرمایا یہاں فرماتے ہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اب تک اجڑی ہوئی پڑی ہیں کچھ یوں ہی سی آبادی اگرچہ ہو گئی ہو لیکن دیکھو ان کے کھنڈرات سے آج تک وحشت برس رہی ہے ہم ہی ان کے مالک رہ گئے ہیں کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الو سے سلیمان علیہ السلام نے دریات فرمایا کہ تو اے الو کھیتی اناج کیوں نہیں کھاتا اس نے کہا اس لیے کہ اسی کے باعث آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے پوچھا پانی کیوں نہیں پیتا کہا اس لیے کہ قوم نوح اسی میں ڈبو دی گئی پوچھا ویرانے میں کیوں رہتا ہے کہا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے پھر کام رحمہ اللہ نے وہ کن نہ الوارثین پڑھا پھر اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتے پہلے ان پر اپنی حجت ختم کرتے ہیں اور ان کا عذر دور کرتے ہیں رسولوں کو بھیج کر اپنا کلام ان تک پہنچاتے ہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام القرا یعنی مکہ مکرمہ میں مبوس ہوئے تھے اور تمام عرب و عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر بہانو میں فرمایا لی تم زیرا امل قرآ و تاکہ اے نبی آپ مکے والوں کو اور دوسرے شہر والوں کو ڈرا دیں اور سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں فرمایا الناس انی رسول اللہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور سورہ انعام کی آیت نمبر انیس میں فرمایا لن بِهِ وَمَنْ بہ و میں بلخ تاکہ اس قرآن سے میں تمہیں بھی ڈرا دوں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے اور سورہ ہود کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا وہ میں بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ اس قرآن کے ساتھ دنیا والوں میں سے جو بھی کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اٹھاون میں فرمایا وہ نَحْنُ قریتم الْآيَةِ یعنی تمام بستیوں کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب کرنے والے ہیں بس خبر دی کہ قیامت سے پہلے وہ سب بستیوں کو برباد کر دیں گے اور آیت میں ہے کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے بس صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عام کر دی اور تمام جہان کے لیے کر دی اور مکے میں جو تمام دنیا کا مرکز ہے رسول اللہ کو مبعوث فرما کر ساری دنیا پر اپنی حجت ختم کر دی بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میں تمام سیاہ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اسی لیے نبوت و رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا آپ کے بعد سے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول کہا گیا ہے کہ مراد ام القرا سے اصل اور بڑا قریہ ہے واللہ اللہ عالم